محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين <clears throat> بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ گھر لوگوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے باعث برکت اور باعث ہدایت اس میں مختلف نشانیاں ہیں اور نشانیوں کے اندر ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ من داخلہ کا نامینا امینا جو بھی اس گھر میں پہنچ گیا داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اور اللہ کے اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس اس رستے کی استطاعت ہو اور جو کوئی انکار کرے اس حکم سے فن اللہ غنی عالمین تو اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ اور غنی ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں صدق اللہ علیہ حج اور فلسفہ حج کے حوالے گفتگو کا آغاز ہم نے چار جمعے قبل کیا تھا لیکن درمیان میں حالات کی مناسبت سے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی ضرورت پڑی اور وہ موضوع کرا اور اس وجہ سے اس موضوع کے اندر تعطل آیا آج اللہ کے فضل سے ہم پھر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو بات سمجھنے کی ہے ہم سب کے جان لینے کی ہے وہ حج کے عبادت کی نوعیت اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہے حج کا طریقہ اور کے حج اس کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے اصل میں ہم سب لوگ <clears throat> یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دیگر عبادات ہیں اسی طرح حج بھی ایک عبادت ہے کلمہ پڑھ لیا تو یہ بھی ایک یعنی شہادتین یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکوٰۃ ادا کر لی اور پھر اسی طرح پانچواں رکن جو ہے وہ حج ہے تو دیگر عبادات کی طرح جیسے کسی نے روزہ رکھ لیا نماز پڑھ لی زکوٰۃ ادا کر لی اسی طرح کا حج ہے اور اس کو اللہ کی بندگی میں کیا مقام حاصل ہے وہ ہم بالعموم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ یہ عبادت اپنی نوعیت کی واحد عبادت ہے اس کا تعلق دیگر عبادات کے ساتھ بنتا ہی نہیں یہ انفرادی اور ایک خاص عبادت ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی غلامی وہ اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو حج بنتا ہے کسی شخص کی سمجھ میں اگر نہ آئے کہ اللہ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے تو اس کو یقیناً ایک حج کر لینا چاہیے اور حج کر لینے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کا مفہوم کیا عبادت کا لغت میں مانا کرتے ہیں اطاعت بالتذلل کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے نکو بنا کے انتہائی ادنا تصور کرتے ہوئے کسی کے حکم کے سامنے جھک جانا اس کا نام عبادت ہے تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کہ انسان اپنے آپ کو حقیقت چھوٹا بنا لے اور اس طرح سے کہ اللہ کی اطاعت کا حق بھی ادا ہو جائے تو یہ سوائے حج کے کہیں اور اتنا کامل اور مکمل مفہوم پایا ہی نہیں جاتا جتنا حج کے اندر پایا جاتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج اور عمرے کیا کرو عدیم الحج والعمرہ زیادہ زیادہ کیا کرو ہمیشہ ہی کرتے رہا کرو عدیم الحج والعمرہ صحیح حدیث ہے تبرانی کی اور ابن حبان کی دار قطنی کی اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے عدیم الحج والعمرہ حج اور عمرے زیادہ زیادہ کیا کرو کیوں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرُ وَالْذُنُوبِ یہ دونوں حج بھی اور عمرہ بھی یہ مفلسی کو فقر کو غریبی کو اور گناہوں کو دونوں کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں اس طرح مٹا دیتے ہیں اس طرح انسان کی زندگی سے نکال دیتے ہیں کما ینفل کیرو خبص الحدید جس طرح لوہے کو اگر بھٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ لوہے کا سارا زنگ ختم کر دیتی ہے اسی طرح حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ اور انسان کا فقر اور مفلسی ختم ہو جاتا لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں حج نہیں کر سکتا حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ حج کرے اس کا معنی یہی بنتا ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ وَالْذُنُوبِ جس نے اپنی مفلسی مٹانی ہو جس نے اپنے گناہ مٹانے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ کرے تو پھر یہ ہوتا کیسے ہے میں نے عرض کیا تھا کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا حج ارادے سے ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من اراد الحج جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہو فل یتعجل اس کو چاہیے کہ فوراً منصوبہ بنائے فوراً پلاننگ کرے جلدی کر لے حج اس لیے کہ ہو سکتا ہے فائن نہ ہو سکتا ہے کل کلام وہ بیمار پڑ جائے او تدل اللہ یا پھر کوئی چیز اس کی گم ہو جائے یا اور کوئی مصیبت اس کو بن جائے حج سے وہ رہ گیا بندگی اور عبادت کا کبھی مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتا اس لیے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے تو میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کی ہے پھر عرض کرتا ہوں کہ جس نے حج کیا ہے وہ بھی اور جس نے نہیں کیا وہ بھی ارادہ کر لے فوراً خاص طور پر وہ جس نے نہیں کیا ارادہ کر لے اور اپنا جو اس کے پاس وسائل ہیں اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دے پلاننگ کرنی شروع کر دے کہ میں نے حج کرنا ہے اس میں برکت ڈالنا منزل مقصود پہ پہنچانا اس کے سارے معاملات درست کرنا یہ اللہ کا کام یہ بندے کا کام نہیں وہ اللہ کا کام اور حج تو ہوتا ہی نہیں یہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا بلاوا آئے تو جاؤں گا یہ بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا ہے لیکن اپنا استحقاق تو پیدا کرو بلاوے کا اپنے آپ کو اس قدر بناؤ مستحق کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے یہ بات ٹھیک یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر کہ تین لوگ جو ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جو نکلتا ہے وہ بھی بغیر بلاوے کے نہیں جاتا اللہ کی طرف سے اس کا نام پکارا جاتا ہے پھر جاتا اور اسی طرح حاجی اور اسی طرح معتمر فرمایا وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کون کیسے بن بلائے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سراحت فرمائی کہ اللہ تعالی نے ان ان کو بلایا بلایا اس اس نے نے کی اللہ کی انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا لیکن بلاوے کے لیے استحقاق تو پیدا کرنا ہے نا کہ اللہ مجھے بلا لے میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور صحیح بات یہ ہے کہ بندگی کا مقصد بندگی کا مفہوم پتا چل ہی نہیں سکتا جب تک کوئی شخص حج بھی نہ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے قوانین اصول یہ بندگی ہے اور اصولوں کو ہم نے بندگی سمجھا ہے فی نفس ہی اصول بندگی ہے حالانکہ اصول بندگی نہیں ہے اللہ کا حکم اس کی اطاعت بندگی ہے وہ کبھی اصولوں کے خلاف ہو تو بھی بندگی ہے اور اس میں دیکھیں نا قرآن کہتا ہے لا اصول یہ ہے قانون یہ ہے کہ کبھی اکڑ کر نہیں چلنا قانون یہ ہے لیکن جب حاجی حج پہ جاتا ہے پہلا ہی طواف ہے طواف قدوم تو کہا جاتا ہے اگر چلنا ہے تو اکڑ کے چلنا ہے عبادت کرنی ہے بندگی کرنی ہے تو اکڑ کے چلنا ہے ایڑیاں اٹھا کے سینا پھلا کے کندھے مٹکا کے اور یوں چلنا ہے جیسے تم سے بڑا طاقتور کوئی دنیا میں ہے ہی کوئی وہ اکڑ کے چلنا جو ساری زندگی میں ناپسند تھا اب کعبہ کے گرد چلنا ہے تو اکڑ کے چلنا ہے اگر تین چکر اکڑ کے نہیں چلا اس کا حج ہی صحیح نہیں ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے بھائی کیوں اکڑ کے چلنا ادھر اکڑ کے چلوں تو گناہ وہاں اکڑ کے نہ چلوں تو گناہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اصول خود کچھ نہیں ہے بات اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ جو بندگی کرنے کے لیے گیا ہے غلام اس کی اوقات ہی کیا ہے وہ کیوں پوچھے کہ وہاں اکڑ کے کیوں نہیں چلنا اور یہاں اکڑ کے کیوں چلنا بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھنا کہ اللہ میں بندگی کروں گا ملے گا کیا بندے کا کیا کام ہے کہ وہ آگے سے سوال کرے غلام کی کیا اوقات ہے کہ وہ آگے سے سوال کرے اور یہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا جب تک انسان حج پہ نہ جائے اللہ نے لینا کیا ہے ہمیں مشقت دے کر حج تو نام ہی مشقت کا ہے اللہ کو کیا ملتا ہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ سارے جہانوں سے ہر قسم کی احتیاج سے اللہ تو پاک ہے نیاز ہے اللہ سمد اس کو کوئی حاجت نہیں پھر بھی کہتا ہے اکڑ کے چلو اللہ اکبر اور لباس کیسا پہننا ہے سبحان اللہ لباس پہن کے کفن جیسا لباس پہن کے سر پہ کپڑا لینا کمیز پہننا خوشبو لگانا ناخن کاٹنا پابندیاں لگ گئیں کیوں یہ اللہ کا مہمان ہے اس لیے پابندیاں لگ تاکہ اس کو غلامی کا مطلب سمجھ آ جائے کہ غلامی ہوتی کیا ہے اس لیے اس کو اس طرح سے شروع کیا کہ پابندیاں لگ گئی ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے بلاوا آیا تھا دعاہم اس نے بلایا تھا تو ظاہر ہے جس نے بلایا تھا وہ کیا کرے گا اب یہ جو مانگے گا وہ ان کو عطا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مانگے گا وہ عطا کرے گا مہمان جو بلایا ہے اس نے اور یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں حاجی جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک لبیک اللہم میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عرب کے کلچر کے اندر لبیک کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا جب تک کہ کسی کا نام نہ پکارا جائے تو گویا جب حاجی اور معتمر لبیک کہتا ہے تو اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا کہ کتنا مبارک بلاوا ہے کتنی خیر کی بات ہے کتنے امتیاز اور کتنی شان کی بات ہے اللہ اکبر ترمز شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ما من مسلم یلبی لبا من عن ہی وعن شماله من شجر او حجر او مدر جب یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا جاتا ہے نا تو یہ اتنی بڑی شان ہے اتنا بڑا امتیاز اور اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ نے بلایا ہے اللہ نے نام پکارا ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی اور جب یہ جاتا ہے نا اور یہ پکارتا ہے صلی اللہ یہ تلبیہ کہتا ہے تو اس کے اعزاز میں اس کے ارد گرد کی ہر چیز تلبیہ کہتی ہے کون سی چیز فرمایا پتھر ہو اس کے ارد گرد تو وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں اس کے ارد گرد درخت ہو تو وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں پتھر ہو تو وہ بھی درخت ہو تو وہ بھی اور اگر پتھر اور درخت نہ ہو صحرا میں چل رہا ہو فرمایا ریت کے ذرات بھی تلبیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ مسلم مسلم یلبی لبا من عن ہی وان شمالی اس کے دائیں بائیں ارد گرد جو کوئی ہوتا ہے من حجر نو شجر نو مادار چاہے وہ پتھر ہوں چاہے وہ درخت ہوں جہاں جہاں سے چلتا ہے اللہ کا مہمان جا رہا ہے آخر اللہ کا مہمان جب جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے تو اتنے بڑے اعزاز سے محرومی ہے جو اگر ہم نہیں گئے تو کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کو غلامی کا مفہوم وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ غلام کیا ہوتا اگر حج کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں گیا اس کو غلامی کا مفہوم ہی پتا ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے جاگے گا نماز پڑھے گا تو پھر اس کو ثواب ملے گا سونے والوں کو تو ثواب نہیں ملتا نا جاگنے والوں کو ثواب ملتا لیکن جب حج پہ جائے گا تو وہاں اس کو بتایا جائے گا کہ آج مزدلفے کی رات ہے آج سونے کا ثواب ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تحجد نہیں چھوڑی لیکن مزدلفے کی رات تحجد نہیں پڑی مزدلفے کی رات سوئے نماز فرمایا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لو اور پڑھ کے سو جاؤ اس لیے کہ اگر اب سویا نہیں بھائی یہاں ساری زندگی سونا منع تھا یا ثواب ملتا تھا تو جاگنے کا ملتا تھا اب یہاں سونے کا ثواب ہے اللہ اکبر کیا ہے یہ سارا حج کبھی سوچا ہے لباس پہن کے خاص طرح کا لبیک لبیک کہتے ہوئے چلتے جاؤ آجزی کہاں ہے روحانیت کہاں ہے رش ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے مشقتیں ہیں سفر کی صعوبتیں ہیں وہاں پہنچتے ہی لبیک لبیک کرتا حرم میں جاتا ہے جا کے کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے لبیک ختم ہو جاتا ہے طواف شروع ہو جاتا ہے طواف کیا ہے بس چکر کاٹنے ہیں تھکا ماندہ سعوبتوں کا مارا تو پہلے آیا تھا اب مزید چکر کاٹنے ہیں چلتے رہنا ہے کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے چلتے رہو سات چکر کاٹو اور دیکھنا سات چکر ایسے نہیں کاٹنے خاص جگہ سے شروع کرنا کس جگہ سے وہاں پہ پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود اللہ اکبر ساری زندگی پورے تمام اسلام کے اصول یہی بتاتے ہیں کہ پتھروں میں کچھ نہیں ہے مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کی ذات کے پاس ہے اب ایک پتھر کا گھر بنایا ہوا ہے اس کے گرد چکر لگاؤ فرمایا وہ للناس یہ ہم نے بنایا ہی لوگوں کے لیے ہے لوگ جن کو مرکز نہیں ملتا جن کو ہدایت چاہیے ہے جن کو برکت چاہیے ہے تاکہ ان کے لیے ایک مرکز ہو وہاں جا کے وہ ہدایت اور برکت حاصل کر سکے اب لگاؤ چکر عملاً چکر لگا رہا ہے چل رہا ہے پیدل چکر لگا رہا ہے خیالات کہیں اور ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے اللہ نے چکر لگانے کے لیے کہا کیوں ہے ایک کوٹھا سا ہے عام کمروں جیسا کمرہ چکر لگاؤ کبھی سوچا ہے کیوں سوچ کے اندر یہ آئے کہ جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے کہنے کا پابند ہوتا ہے اس کو یہ نہیں مسئلہ ہوتا کہ مالک نے حکم کیا دیا ہے مالک اس کو کہے چل پڑ وہ چل پڑے مالک اس کو کہے سو جا وہ سو جائے مالک اس کو کہے کہ کھا لے وہ کھا لے جو مالک کا حکم سر آنکھوں پر یہ ہوتی ہے غلامی یہ بتانا مقصود ہے چکر ہم بیت اللہ کے کاٹتے رہتے ہیں لیکن کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے چکر اس لیے نکلوائے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے کہ ساری زندگی اسی مرکز کے گرد گھومنی چاہیے تو پھرتا رہے جہاں مرضی لیکن تیری ساری زندگی اسی مرکز کے تحت جو اس گھر کے مالک نے تمہیں حکم دیے ہیں اسی حکم کی پابندی میں تیری زندگی گزرنی چاہیے کہتا ہے اس پتھر سے شروع کرنا کون سا پتھر حجر اسود کالا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا نہیں تھا کالا تھا نہیں یہ تو سفید تھا ترمزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل الحجر الاسود من الجنہ یہ جنت سے آیا تھا کانا اشد بیاد اشد البیاد من اللبن فرمایا یہ اس کی سفیدی اتنی تھی اتنا سفید تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا پھر کیا ہوا فرمایا یہ گنا چوس پتھر ہے گنا چوسنے والا پتھر ہے فسودت ہو خطایا بنی آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے گناہ چوس چوس کے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے آدم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے جو اس کے سامنے سے گزرتا ہے جو اس کو چومتا ہے جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے جو دور سے استلام کرتا ہے یہ سب کے گناہ چوس لیتا ہے اور یہ گناہ چوستا ہے تو رنگ اس کا اپنا سفید تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اللہ اکبر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی راضی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اٹھائے گا اس پتھر کو ہے پتھر لیکن گناہ چوسنے والا پتھر ہے اس کی شان ہی الگ ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو اٹھائے گا واللہ ہی اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ اللہ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن کیسے فرمایا لہو عینان اس کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن دو آنکھیں ہوں گی یوب سے یہ ان دونوں آنکھوں سے دیکھے گا وہ صرف بناوٹی آنکھیں نہیں ہوں گی دیکھے گا ان سے وَلِسَانٌ يَنْتِقُ بِهِ ایک اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا یہ اس سے باتیں کرے گا آنکھیں بھی بھی زبان اللہ اس پتھر کو عطا کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ہے تو پتھر لیکن چکر کوئی اور ہے معاملہ کوئی اور ہے اللہ اپنے غلاموں کی فہرست تیار کرنا چاہتا ہے کون کون آیا کون کون پہنچا کس کس نے استلام کیا فرمایا یشہد من استلمہ بحق جس نے حق کے کے ساتھ اس اس پتھر سامنے ایک دفعہ بھی استلام کیا یہ کو پہچان بھی لے گا اور قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما دے یہ پتھر نہیں ہے دیکھنے میں پتھر ہے لیکن اس پتھر کی شان ہی الگ ہے تاکہ اللہ کے غلاموں کی فہرست تیار کرے اس کے ذمہ کام لگا ہے اللہ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو رہی ہے لہذا چکر کاٹنے ہیں کعبہ کے پہلے اس پتھر کے سامنے جانا پڑے گا وہاں جا کے استلام کرنا پڑے گا پھر وہاں سے نکلیں گے پھر چکر قبول ہوں گے اور پھر ہر چکر پہ استلام کرنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہنچ سکتا ہے وہ چوم لے منہ سے نہیں پہنچ سکتا ہاتھ لگا کے چوم لے نہیں پہنچ سکتا چھڑی لگا کے چوم لے اور اگر کوئی اتنا قریب بھی نہیں پہنچ سکتا تو صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے یہ اس کا استعلام پھر بھی قبول ہو جائے قیامت کے دن پہچان لے اللہ اکبر اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ نے سنا ہے نا بڑا معروف بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حجر اسود کو مخاطب کر کے انی عالم کا حجر فرمایا تھا مجھے پتا ہے تو تو پتھر پتھر ہے ہے مجھے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے لا ولا تنفع تیرے ہاتھ میں کسی کا ذرہ بھر نقصان نہیں کسی کا ذرہ بھر فائدہ تیرے ہاتھ میں نہیں تو کخ نہیں کر سکتا لیکن پھر ہم آتے کیوں ہیں یہاں ہم تو اللہ کی غلامی میں آتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ کے غلاموں کو یہ کرنا چاہیے ہم تو اس کے لیے آتے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ میں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا قبل میں کبھی کبھی ساری زندگی تمہیں نہ چومتا میں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے دیکھا ہے اس لیے میں تمہیں چومتا بندگی اللہ کی ہے طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پتھروں میں کچھ نہیں ہے مقامات ان کو شان اور امتیاز اللہ نے عطا فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد سعی کرنا ہے صفا پہ جانا ہے مروا پہ جانا ہے عجیب و غریب اس کے پیچھے کہانی ہے میں عرض کروں گا بعد میں کہ کہانی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جی حضرت حضرت حاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی اب حاجیو قیامت تک جو بھی وہاں آؤ گے حاجرہ کی طرح دوڑتے رہو گے کیا ہوا حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی اس کو تو بچے کے لیے پانی چاہیے تھا وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی وہ اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند کیوں آ گیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہی ہے غلامی کے مفہوم کی تفہیم کا مسئلہ ہے کہ حضرت حضرت حاجرہ کو جب چھوڑا تھا نا اس وادی غیر زی ذرا میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب چھوڑا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی چھوڑ کے تو دیکھے میاں کوئی میاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تو دیکھے ہم تو بھرے بازار میں بھرے شہر میں گھر میں ہر سہولت ٹیلی فون تالا چوکی دار سب کچھ موجود بچے موجود ادھر ادھر رشتہ دار موجود ساری دنیا کے رابطے موجود دو دن کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں بیوی کے تانے ختم نہیں ہوتے چھوڑ کے چلا گیا تھا اللہ اکبر جنگل بھی نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم زاد اکیلے دور دور تک کچھ نہیں درخت کے نیچے بٹھا دیا اور وہ جو روایات میں آتا ہے نا تھیلی کھجوروں کی دے دی اور مشکیزہ پانی کا دے دیا اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے وہ تھیلی کیا تھی تھی اتنی چھوٹی سی جیسے جراب نہیں ہوتی جراب پاؤں میں پہننے والی کتنی بڑی تھیلی ہوتی اتنی سی تھیلی تھی گتھلی چھوٹی سی اس کے اندر تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا وہ دے کے جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے سے بچے اللہ اکبر اپنی بیوی کو جنگل میں تصور میں لائیں نظر ہے ممکن لگتا ہے ممکن نہیں ہے خوابوں کی باتیں ہیں تصورات کی باتیں ہیں لیکن یہ عملاً ہوا ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ عملاً یہ کیسے ہوتا ہے تب تک غلامی کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا بیوی پوچھتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بولتے ہی نہیں پوچھتی جاتی ہے وہ کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ کچھ نہیں بولتے خاموش اللہ اکبر ایک دفعہ پوچھا دو دفعہ پوچھا تین دفعہ بار بار پوچھنے سے جب ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کہ بی بی کو خیال آیا یہ بندہ غلام کس کا ہے تو بی بی نے پوچھا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ جاؤ بخاری شریف کی حدیث کہ کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ نے حکم دیا اللہ اکبر بس اس نے اتنا سننا تھا اب اس کو نہ فکر رہی کہ میں جنگل میں ہوں نہ اس کو فکر رہی کہ ہماری حفاظت کون کرے گا نہ اس کو فکر رہی کوئی جانور نہ کھا جائے نہ اس کو فکر رہی کھجوریں ختم ہوں گی تو کیا کریں گے نہ اس کو فکر رہی کہ پانی ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے کوئی فکر نہیں رہی کہا جا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اس نے حکم دیا ہے تو وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہماری حفاظت وہ خود کرے گا یہ ہوتی ہے غلامی کی تاثیر پھر پانی کے لیے بھاگو روٹی کے لیے بھاگو روزی کماؤ اگر غلام اللہ کا بن جائے پھر اللہ کو اس کا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا ہر چیز پسند آتی اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے ساتھ جوڑ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر حلال روزی کے لیے ایسی جگہ کھڑا ہے نا جو اس کے شایان شان نہیں ہے حرام کماتا تو کہیں اور ہوتا حلال رزق کے لیے تاکہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے حلال رزق کے لیے ریڑی لگانا پڑ گئی پھڑی لگانا پڑ گئی کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی روزی کمانے کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا کیوں وہ تو روزی کمانے نکلا تھا وہ تو اپنے پیٹ کے لیے نکلا تھا اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے نکلا تھا فلسفہ اس میں یہی ہے کہ وہ تو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے غلام اللہ کا ہے اب وہ جو کام بھی کرے گا وہ سارا کچھ عبادت بنتا جاتا چلا اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوں بھاگنا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا اب بھاگو بھائی اسی طرح بھاگو جس طرح حاجرہ بھاگی تھی اور وہاں پہ صفا سے ذرا تھوڑا سا نیچے آئے تو تھوڑی سی جو ہے وہ گہرائی ہے تو صفا پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھیں تو سامنے نظر آتا ہے بیت اللہ اور اگر چلتے جائیں مروا کی طرف تو وہ جب نیچے زمین آتی ہے تو اس وقت بیت اللہ نظر آنا بند ہو جاتا تو بیت اللہ کے پاس جہاں زمزم کا کنواں ہے آج کل تو نہیں پتا چلتا کہاں ہے تو تکون اگر بنائیں جہاں مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود اس کی یوں تکون بنائیں تو تیسرا کونا اگر کوئی بنے گا تو تیسرے کونے پہ جو ہے آب زمزم کا کنواں اس کنویں کی جگہ پر ایک درخت تھا حضرت اسماعیل وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے اور بی بی حاجرہ اکیلے دوڑ رہی تھیں ساتھ ساتھ دل میں خیال تھا کہ کہیں کوئی جانور آ کے میرے بچے کو نہ کھا جائے لہذا پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی تھی ساتھ بچے پہ نگاہ رکھتی تھی اور اسی طرح چلتے چلتے جب نیچے گئیں صفا کی طرف جاتے جاتے تو ظاہر ہے بچہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا بچہ نگاہوں سے ہوا تو دوڑ پڑی اور پھر اس وقت تک دوڑتی رہی جب تک دوبارہ تھوڑی سی بلندی نہیں آئی اور بچے پر نگاہ نہیں پڑ گئی پھر آرام سے چلنا شروع کر دیا کیونکہ حضرت حاجرہ نے یہ کیا تھا لہذا حاجیوں کو بھی حکم ہے کہ یہی کرنا ہے وہاں پہ ٹیوب لگی ہوئی ہے لائٹ لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہنچنا ہے تو دوڑنا اللہ کو اپنے غلاموں کی کون کون سی ادا پسند ہے اتنا خیال رکھتا ہے کہ جب وہ چلے گا تو اس کا چلنا اس کے قدم اس کا بھی وہ حساب رکھتا ہے کہاں تیز چلا تھا کہاں آہستہ چلا تھا اس کا بھی حساب رکھتا ہے اللہ اکبر وقت ختم ہو رہا ہے میں اس موضوع کو اگلے جمعے پہ نہیں لے جانا چاہتا اس لیے کہ شروع میں میں نے پلان یہی کیا تھا کہ تین چار جمعے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن آگے عید قریب آ گئی ہے الحج کی بات بھی کرنی ہے تاکہ تذکیر ہو جائے کہ اس اشرے کے اندر ہمیں کیا کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اشرہ الحج اور قربانی کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ عرض کروں مختصراً کہ جب پورا حج ہو جاتا ہے نا سارے ایک ایک حج کے جو سارے مناسک ہیں ایک ایک قدم انسان اگر سوچے تو اللہ کی غلامی کا مفہوم سمجھ میں آتا چلا گیا اور آخر پہ کیا ہوتا ہے جب سارا حج مکمل ہو گیا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا فرمایا ٹینڈ کرا لیا کرو حلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایک حدیث میں آتا ہے غفر اللہ ایک میں آتا ہے رحم اللہ اللہ مغفرت فرمائے اللہ ان کی ان پر رحمت کرے المحلقین جو ٹینڈ کرواتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے صحابی کہتا اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے بال ٹینڈ نہیں کرواتے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیتے ہیں والمقصرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ مغفرت فرمائے یا رحم فرمائے ٹینڈ کروانے والوں پر صحابی پھر پوچھتا ہے ول مقصرین نبی پاک صلی اللہ علیہ نے پھر جواب نہیں تین دفعہ اس نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا آپ نے صرف ٹینڈ کروانے والوں کی بات کی اس ان پر اللہ رحمت فرمائے ان پر مغفرت کرے چوتھی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے یہ فرما دے ول مقصری اس کا مطلب یہ ہے کہ تین درجے فضیلت زیادہ ہے ٹینڈ کروانے کی کہیں چوتھے درجے پہ جا کے اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی شخص ٹینڈ نہ کروانا چاہے تو وہ بال چھوٹے کروا لے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گیا کس لیے تھا اگر گیا اللہ کے لیے ہے تو پھر اب ٹینڈ کروانے میں شرم کیا ہے اور ٹینڈ عرب کے کلچر میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر میں تشریف لائے تھے اور جو اس قیامت تک کے لیے ٹرینڈ سیٹ ہوا اس کا پس منظر علماء نے یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کے اندر غلامی کا رواج تھا تو جو شخص کسی نئے غلام کو خریدتا تھا خرید کے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں لاتا تھا تو وہ اس کی ٹینڈ کر دیتا تھا اور کسی نئے ٹینڈ والے شخص کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ لیتا تھا کہ یہ کوئی کسی کا نیا غلام ہے اب سمجھ آئی کہ ساری مشقتیں کروا کے اس کے بعد ٹینڈ کروا کے جاؤ اب گھر چلے جاؤ کیوں جہاں جہاں سے گزرو گزرو گے ساری دنیا پہچان لے گی کہ اللہ کا غلام آ رہا ہے اس کو غلامی کا مفہوم سمجھ آ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت بخاری مسلم کی روایت ہے من حج البی فلا فلم یرفس ولم یفسق جس نے حج کیا نہ کوئی گناہ کا کام کیا نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا ٹھیک حج کیا فرمایا راجہ کا یوم ولدت امہو وہ آج لوٹ رہا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آ رہا یہ ہے اللہ کا غلام یہ حج کر کے لوٹا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا حج نصیب فرمائے اور حج کا فلسفہ ہی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بندی بندگی رب کا کمال حاصل ہوتا ہے جو شخص حج کرتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ کمال عطا فرمائے اور ہماری ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمدللہ رب